السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الب العلم واشد اللہ شریق اللہ واشد الََََََََََ محمدَن ابد الصلۃ اللّہ وسلم و علیہ وََ الصحاب و منحدہ وسطنب سنت ہی علیہ المدین وباد معزز و مکرم و محترم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے لگاتار کیا جا رہا ہے آج انشاءاللہ اللہ اختصار کے ساتھ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے قیامت کی دو چھوٹی نشانیوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک ہے آج کے درس کی چھوٹی نشانیوں میں سے امت مسلمہ کے خلاف کفار و مشرقین کا کافر ملتوں اور قوموں اور جماعتوں کا یکجا ہو جانا اور ان سب کا مل کر کے مسلمانوں پر پل پڑنا جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پر پل پڑتے ہیں اور دسترخوان پر موجود چیزوں کو کھا کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹاتے ہیں یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو کئی بار پوری ہو چکی ہے اور اس وقت امت مسلمہ تاریخ کی بہت ہی مشکل ترین طور سے گزر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج مسلمان ہر طرف مظلوم ہیں مقہور ہیں اور پسے ہوئے ہیں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے تو یہ بھی امانبی کی ایک پیشین گوئی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ دیں گے شریعت کو چھوڑ دیں گے اور لوگوں کے دنوں دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور حرام کاروبار کرنا شروع کر دیں گے اور موت کا خوف ان کے اندر آ جائے گا بہت سارے اس کے اسباب ہیں مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے یہ موقع نہیں ہے کہ ان سارے اسباب کی طرف میں رہنمائی کروں یا بتاؤں بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جتنے بھی کافر اقوام اور ملن ہیں سب مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے اور ان کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی دلیل صوبان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان قریب اقوام ملل تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں یعنی جیسے کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے دسترخوان لگا دیا جائے تو ظاہر بات ہے سارے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سالاب کے خاشاک اور جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی عدد میں ہم بہت زیادہ ہوں گے عدد میں ہم بہت زیادہ ہوں گے لیکن کس چیز کی کمی ہوگی کمی ایمان کی کمی ہوگی اور عمل کی کمی ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے جو ہمارا روب اور دبدبہ تھا غیر مسلم کے دلوں میں وہ ختم ہو جائے گا اور پھر مسلمان اس طریقے سے و خوار ہو جائیں گے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم کم رہیں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ رہے گی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی جیسے سیلاب کے اندر جو خسو خاشاک ہوتے ہیں جھاگ ہوتے ہیں پانی جہاں چاہتا اسے بھگا لے جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوتی کچھ ادھر تو کچھ ادھر تو کچھ بیچ میں تو کچھ ختم ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے مسلمانوں کی حیثیت ہوگی کہ ان کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہوگی اور اس طریقے سے کوئی اور ان کے دلوں میں ان کا کوئی ڈر اور روب اور دبدبہ باقی نہیں رہے گا بلکہ سب ختم ہو جائے گا اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی جیسے جھاگ کی اور خسو خاشاک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے سیلاب میں اور پانی جہاں چاہتا اسے بہا لے جاتا ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی فرمان بھی نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اور دبدبا اللہ تعالیٰ نکال دے گا کیوں نکال دے گا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول جائیں گے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر ہمارا عمل نہیں رہ جائے گا توحید ختم ہو جائے گی شرک آ جائے گا سنت کی جگہ بدعتیں آ جائیں گی خرافات آ جائیں گی اور اس طریقے سے آپس میں نہ اتفاقی اور عداوت اور دشمنیں پیدا دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی رہے گی کسی کو ترقی ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکیں گے ہمارے اندر نفاق آ جائے گا ہم جو ہے جاسوسیاں کریں گے غیر مسلموں کی اور اس طریقے سے جو مسلمان ہوں گے ان کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں گے اور یہی نہیں بلکہ مسلمان خود آپس میں دست و گریبا ہو جائیں گے اور جو طاقتور ہوگا وہ دوسرے کو ستائے گا جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر کیا صورت حال ہو گئی ہے کہ جو جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی چھوٹی جماعت کا آدمی مسجد بنانا چاہے تو اسے مسجد نہیں بنانے دیتے ہیں مسجدوں کو توڑ دیتے ہیں مسجدوں کو آگ لگا دیتے ہیں مسجدوں کو جلا دیتے ہیں پروگرام کرنا چاہتے ہیں پروگرام نہیں کرنے دیتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں اپنی طاقت کا نشہ ہے اور اپنی کثرت کا ظلم ہے انہیں کوئی اگر اہل حق ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں پروگرام نہیں کرنے دیتے مسجد اور مدرسے کی تعمیر نہیں کرنے دیتے کتنی ایسی مساجد ہمارے ملکوں کے اندر کہ انہی لوگوں نے ان مسجدوں کو جلا دیا ان مسجدوں کو بسمار اور منہدم کر دیا امام کو مارا پیٹا مسجدیں توڑ دیں آپ سوچیں کتنا بڑا جرم ہے یہ لیکن صرف اس وجہ سے کہ انہیں اپنی طاقت پر غرور ہے اور ہم کثرت میں ہیں اور انہیں حق سے دشمنی اور عداوت ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقے کے اندر حق عام ہو اور سنتیں عام ہوں اس لیے وہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان جماعتوں کو یا ان لوگوں کو جو حق پر ہیں انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور مساجد اور مدارس کو مسمار کر دیتے ہیں تو یہ صورتحال تو خود مسلمان کے آپس کی بن گئی ہے دعوے دار ہیں سب اسلام کے لیکن یہ صورت حال بنی ہوئی ہے تو بہرحال اللہ تعالی ہمارا روب دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور روب ختم ہو جائے گا جو روب ہوتا ہے کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے اور موت سے اسے کوئی روب اور خوف نہیں ہوتا اگر ڈر ہے اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے لیکن لوگوں سے ڈرنے لگیں گے اور چوہوں اور بچوں سے اور جانوروں سے ڈرنے لگیں گے اللہ پر ایمان کمزور ہو جائے گا ان کا اللہ پر ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور اس طریقے سے تعویذ گنڈے اور شرک اور بدعت اور خرافات کے اندر وہ لوگ ملوث ہو جائیں گے اسی وجہ سے جب ایک اللہ کا خوف دل سے نکلتا ہے تو دوسروں کا خوف ہمارے دلوں کے اندر طاری ہو جاتا ہے اور ہمارا روب دوسروں کے دلوں سے نکل جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی طاقت ہو رہا ہے طاقت اور قدرت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سے جو لو لگائے گا اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز عطا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے دوری بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں رکھنے کے بجائے دوسروں کا خوف دل کے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا روب سارے لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی تمہارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین تمہارا روب نکل جائے گا جب انسان عمل میں توحید میں ایمان میں کمزور ہوتا ہے تو ہر جگہ کمزوری آ جاتی ہے ہر جگہ کمزوری آ جاتی ہے انسان کے اندر اس لیے سب سے بڑی طاقت ایمان کی ہے توحید کی ہے سنت کی طاقت ہے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی طاقت ہے اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی اور اسی طاقت کے بلبوتے ہمارے سلب صالحین ہمیشہ جیتا کرتے تھے اسی طاقت کے بلبوتے اللہ رب العامین نے انہیں دنیا کے اندر غلبہ تا فرمایا تو سب سے عظیم طاقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے توحید اور ایمان ہے سنتوں پر عمل ہے دین پر عمل ہے آپسی اتحاد ہے سارے کے سارے بڑے بڑے یہ بڑی طاقتیں ہیں آج یہ ساری طاقتیں اور قوتیں اکثر مسلمانوں سے ناپید ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں مسلمان شرک کرنے لگا ہے بدعت اور خلافات کا سیر ہو گیا ہے آپس میں اختلافات آپس میں بدگمانیاں آپس میں لڑائی اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جاسوسیاں کرنا شکایتیں لے جا کر کے پہنچانا کیونکہ وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کا انجام وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے اس کا انجام یہی ہوگا تو میرے بھائیوں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمام قومیں مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی اور ان کی کوئی حیثیت مسلمانوں کی نہیں رہ جائے گی پھر ہمارے بھی نے فرمایا تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا پوچھا گیا وہن کیا ہے آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر دنیا کی محبت ہو جائے گی مال کے پیچھے بھاگیں گے مال چاہیے چاہے کسی طریقے سے بھی ہم کو ملے موت کا ڈر دلوں کے اندر بس جائے گا لوگ موت سے ڈرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رہے گی دنیا کی محبت آ جائے گی اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر رکھنے کے بجائے محبت موت سے ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا نتیجہ کہ ہمارا جو ہماری جو عزت یہ ختم ہو جائے گی اور اس طریقے سے امت مسلمہ کی حیثیت خاصاک کی ہو جائے گی اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر قوت اور غلبہ عطا نہیں کرے گا ضروری ہے کہ انسان دین کی طرف پلٹ کر کے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے لہذا ہمیں غلبہ اور عزت اگر ملے گی تو اسلام سے ملے گی اسلام کو چھوڑ کر کے انسان کو غلبہ نہیں ملے گا عزت نہیں ملے گی انسان کو اگر انسان ایک مسلمان دین چھوڑ دیتا ہے دین پر عمل پیرا ہونے میں انسان کے لیے عزت اور غلبہ سر بلندی ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر سر بلندی تو اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے آئیں دین کی طرف لوٹ کر کے آئے انسان ایک مسلمان تو اللہ ہر براہمن سے دنیا کے اندر غلبہ طا کرے گا تو یہ بھی ایک نشانی ہے جو ہمارے نبی نے فرمائی کہ جو امت کی امت مسلمہ کے خلاف جو کافر قومیں اور قوت ملک ممالک ہیں یا ملتیں ہیں وہ سب کے سب یکجا ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس طریقے سے چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں مسخ حصف اور قذف کا ظہور ہوگا مسخ کا مطلب یہ خلقت کی تبدیلی جیسے بنو اسرائیل کی ایک قوم کو اللہ رب العامی نے بندر اور سور بنا دیا تھا تو اللہ رب العامی نے ان کی پوری خلقت بدل دی اس کو مسخ کہا جاتا ہے اور خصف کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دھسا دینا زمین پھٹ جائے اور لوگ زمین کے اندر دھس جائیں بلڈنگیں اور پوری عمارتیں زمین کے اندر دھس جاتی ہیں لوگ زمین کے اندر دھس کر کے مر جاتے ہیں تو یہ بھی اس کو قصف کہا جاتا ہے اور قصف یہ ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش اسے قصف کہا جاتا ہے جیسے قوم شعیب کو اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش سے کر دیا تھا اور ابرہا اور اس کے لشکر پر چڑیوں کے ذریعے سے پتھروں کی بارش ہوئی جس سے اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور پھر سب تباہ برباد ہو گئے تو اسے قذف کہا جاتا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور مسخ ہوگا تبدیل کر دیا جائے گا لوگوں کی شکلیں اور زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں پوری ہو چکی ہیں یا پائی جاتی ہیں یا اور آگے آنے والے زمانے میں یہ چیزیں اور کثرت سے ہوں گی آپ دیکھیں زلزلے آ جاتے ہیں زمین پھٹ جاتی ہے بلڈنگ اور پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے لوگ اس کے اندر یعنی موت کا لقمہ بن جاتے ہیں تو یہ جو مسخ ہے یہ خصف ہے یہ ہوتا رہتا ہے یہ چیز ہوتی رہتی ہے اور اس طریقے سے پتھروں کی بارش ہوتی رہتی ہے آپ دیکھیں آسمان سے بڑے بڑے اولے اور پتھر برستے ہیں پوری فصل تباہ برباد ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو انسان بھی اس کے اندر مر جاتے ہیں تو یہ چیز بھی ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اور کثرت سے یہ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیز ہو کر کے ضرور رہے گی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں خصف مسق اور قصب ہوگا مسلمانوں سے ایک آدمی نے کہا یہ کب ہوگا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا جب گلوکارائیں اور آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے سون ترمیزی کی روایت ہے مام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو سعید الجامع کے اندر اور سوئی سنن ترمیزی کے اندر ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ چیز ہوگی جب لوگ یعنی گلوکارائیں ظاہر ہوں گی گانے پر لوگ توجہ دیں گے موسیقی پر توجہ دیں گے اور لوگ قرآن چھوڑ دیں گے حدیثوں کو چھوڑ دیں گے کتاب اللہ سنت رسول پر عمل چھوڑ دیں گے اور گانے اور بجانے اور فلموں اور ان تمام چیزوں سے لوگ اپنے وقت کو گزاریں گے اور ان کے اندر دلچسپی لیں گے تو ظاہر بات ہے یہ چیز اس وقت ہوگی اور ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی اور زلزلے بھی آئیں گے اور اس طریقے سے آسمان سے پتھروں کی بارش بھی اللہ ابراہم فرمائے گا یہی روایت تبرانی میں بھی ہے شال بن ساز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں جس کے آخر میں اتنا اضافہ ہے کہ شراب کو حلال کر لیا جائے گا شراب کو لوگ حلال سمجھیں گے آج بھی صورت حال ہے کتنے مسلمان تو شراب پیتے ہیں اسے سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اور حرام ہے پینا جائز نہیں گناہ لیکن پیتے ہیں لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شراب کو حلال سمجھتے ہیں اسے روحانی غذا کا نام دیتے ہیں کہ اس سے انسان کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے میرے بھائیوں اللہ کے حرام کردہ چیز کے اندر کبھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے اگر سکون ملے گا اللہ کے ذکر میں قرآن میں حدیث میں دین پر عمل پیرا ہونے میں انسان کو سکون ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو سکون ملے گا اطمینان ملے گا اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونے سے کیونکہ سکون دینے والا اللہ رب العالمین اور اللہ سکون انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں توحید پر قائم رہتے ہیں شرک سے بچتے ہیں بدعت و خرافات سے بچتے ہیں اور اس طریقے سے امر بالمعروف اور نہ کا فریضہ انجام دیتے اپنی حیثیت رسات کے مطابق تو دین پر عمل پیرا ہونے میں دین پر عمل کرنے میں دین کی طرف لوگوں کو بلانے میں انسان کے پاس سکون ہوتا ہے کیونکہ سکون دینے والا اطمینان دینے والا اوپر ہے اللہ کی ذات ہے لہذا جو اس کے دین کو چھوڑ کر کے سکون ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے سکون نہیں دے گا بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر سکون نہیں رہتا ہے بے شعینی قلق اشتراب ہمیشہ دیکھیں گے ان کے چہرے ظاہر ہوگا اور اس طریقے سے ان کی زندگیوں کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اللہ کے فیصلے پر جو راضی رہتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق پر جو قناعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو سکون دیتا ہے اطمینان دیتا ہے لہذا اگر سکون چاہیے تو اللہ کے دین پر عمل کیجیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے صبر کیجیے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور حلال طریقہ اپنائیے اور حتلی امکان دین پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کیجیے تب جا کر کے انسان کو سکون ملتا ہے سن ترمیزی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت کے آخری زمانے میں خصف مسخ اور قذف ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب فسق و فجور زیادہ ہو جائے گا ترمیزی کی روایت ہے امام البانی نے سعید الجامع کے اندر اس کو بیان کیا اور سورن صحیح سورن ترمیزی کے اندر بھی حدیث کو ذکر کیا کب یہ ہوگا جب فسق و فجور زیادہ ہو جائے گا تو جو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو نصیحت کرنا لوگوں کو سمجھانا یہ حرام ہے بتانا یہ حلال ہے بتانا لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا حلال و حرام بتانا لوگوں کو یہ علماء کی اور جو نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ان کی ذمہ داری ہے لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی ہلاک کو برباد کر دیا جائے گا جب کشتی ڈوبتی ہے تو سارے سوار ڈوبتے ہیں چاہے کشتی پر کوئی اچھا ہو چاہے کوئی برا ہو چاہے کوئی بچہ ہو چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی بد ہو پوری کشتی جب ڈوبتی ہے تو سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے اندر سب بہ جاتے ہیں سیلاب نہیں دیکھتا اچھے لوگوں کو سیلاب نہیں دیکھتا گھر اور مندر اور مسجد کو سیلاب نہیں دیکھتا اچھے اور برے کو اور زلزلے آتے ہیں تو زلزلہ بھی یہ چیز نہیں دیکھتا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے انہوں نے کوتاہی کی اور جو اللہ کا جو حق تھا اس حق سے انہوں نے روگردانی اختیار کی تو اللہ رب العامین نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ بھی ہلاک و برباد کر دی جاتے وہ نہیں بچتے اس لیے جو مسلح ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے ایک انسان صالح ہوتا نیک اس کی صالحیت اور اس کا نیک ہونا اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے لیکن ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے مسلح کہا جاتا ہے جو صالح بھی ہوتا ہے لوگوں کی صلاح بھی کرتا ہے اس کا مقام مرتبہ زیادہ ہوتا ہے ہمیں مسلح بننا چاہیے کہ انسان سالے بھی رہے اور لوگوں کی صلاح بھی کرے لوگوں کو امر بالمعروف اور نئی منکر کا فریضہ بھی انجام دے حق بات کہے لوگوں کے سامنے حکمت کے ساتھ علم کے ساتھ تدبر اور بصیرت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ جی سبھی لہٰ اللہ بصیر آنا منی تب آپ فرما دیجیے کہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے پیروکار بھی یعنی دعوت کے لیے علم ضروری ہے بصیرت ضروری ہے حکمت ضروری ہے انسان کے لیے ادو سبی رب کا بالحکمہ المعزت الحسنہ اپنے رب کی رائے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی معزت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجیے بلائیے تو یہ ذمہ داری ہے علماء کی کہ حرام چیزوں کو بتائیں کہ چیز حرام ہے یہ چیز ناجائز ہے نصیحت کریں ان کو ان کو نصیحت کر ان کو سمجھائیں اگر ان کے پاس طاقت ہے تو اگر طاقت نہیں ہے تو وہ وہ بھی معذور ہیں کیا ہے وہ معذور اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہے کہنے کی اگر طاقت ہے تو انسان لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو یہ کب ہوگا کب نیک لوگوں کو ان کے ساتھ دھسا دیا جائے گا یا ان کو بھی ہلاک کو برباد کر دیا جائے گا ہمارے بھی نے فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب و فضور زیادہ ہو جائے گا ہستیاشا نے سوال کیا تھا انوہ لفی کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لب بھی ہوں گے نیک تو رہیں گے لیکن مسلح نہیں رہیں گے وہ ان کی صالحیت اور نیکی ان کی اپنی ذات تک محدود رہے گی مسلح نہیں رہیں گے وہ امر بالمعروف اور نئی ملکر کا فریدہ چھوڑ دیں گے علم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں بلائیں گے لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے خاموشی اختیار کر لیں گے تو اسی صورت میں اگرچہ وہ نیک ہیں لیکن چونکہ مسلح نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاکو برباد کر دیا کر دے گا بعض بستیاں تو ایسی دھسا دی جائیں گی جیسا کہ کہ ان میں سے کوئی نہیں بچے گا جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا فلاں قبیلوں کا کوئی شخص بچا ہے یعنی سوال کریں گے پورا کا پورا قبیلہ دھسا دیا جائے گا پوری کی پوری آبادی اور پورا علاقہ دھسا دیا جائے گا پورا گاؤں دھسا دیا جائے گا اور کوئی ان میں سے نہیں بچے گا پوچھیں گے لوگ کیا کوئی بچا ہے معلوم پڑے گا کوئی بھی نہیں بچا یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنی کثرت سے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں اور آخری زمانے میں اور پوری ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک حدیث ہے کہ ابن آخری زمانے میں امت محمدیہ کہ ان لوگوں کو دھسا دیا جائے گا جو حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے اس کی دلیل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور العب میں رات بھر عائش بنائیں گے لیکن صبح کے وقت وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ حرام کو حلال کر دیں گے گانے والیوں کے ساتھ مستی کریں گے سود کھائیں گے اور ریشم کا لباس پہنیں گے یہ مسرد احمد کی صحیح روایت ہے یعنی کیا کریں گے وہ لوگ رات بھر عائش بنائیں گے پوری رات ان کی عیاشی میں گزرے گی لیکن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور سور بنا دے گا اس لیے کہ وہ شراب کو حلال کر لیں گے زنا کو حلال کر لیں گے گانے کو حلال کر لیں گے گانے والیوں کے ساتھ رات بھر مستی کریں گے ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کاری کریں گے سود بھی کھائیں گے ریشم کا لباس بھی پہنیں گے یہ ساری چیزوں کو حلال کر لیں گے تو اس صورت میں اللہ ہرب ان کی شکل کو بھی بدل دے گا اور انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیا جائے گا آخری زمانے میں یہ چیز ہوگی اور یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے اور یہ چیز کب ہوگی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا فریضہ جب ختم ہو جائے گا اور لوگ جب صرف اپنی ذات کو دیکھیں گے کہ میں صحیح ہوں کوئی دوسرا رہے نہ رہے ہمیں اسے کیا فرق پڑتا ہے میں ہدایت پر ہوں صحیح راستے پر ہوں جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو یہ چیز ہوگی کہ خصف اور مسخ اور قصب جو ہے یہ چیز ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ امر بالمعروف اور نئی المنکر کا فریضہ انجام نہ دینے کی صورت میں لوگوں کے اندر فسق و فجور عام ہو جائے گا نافرمانیاں کھلے عام کی جائیں گی کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں ہوگا کوئی ان کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوگا برائیاں کھلے عام کی جائیں گی بلکہ ایسے لوگ بھی کم ہو جائیں گے اور اسی لیے ان گنہ گاروں کے ساتھ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو بھی ڈبو دیا جائے گا اور ان کو بھی و برباد کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو عذاب ہوتا ہے اللہ کے عذاب میں کوئی تفریق نہیں ہوتی اور یہ جو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے جو عموم سب کے لیے ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو کہ آخری زمانے میں خاص طور سے خشف ہوگا مس ہوگا اور قصب ہوگا اور جو ہم میں سے اچھے لوگ ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دے گا اور اس کی وجہ یہ رہے گی کہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہ ہی المنکر کر کے فریضے کو انجام نہیں دیں گے اور ظاہر بات یہ طاقت کے باوجود بھی انجام نہیں دیں گے کیونکہ اگر ان کے پاس عذر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرے گا لیکن ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں فریضہ انجام دے سکتے ہیں بھلائی کا حکم دے سکتے تھے لیکن کوتاہی کی تو کوتاہی کے نتیجے میں ان کو بھی ہلاکوں برباد کر دیا جائے گا جیسے گنہ گاروں کو دین چھوڑنے اور دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا دین میں کوتاہی کی وجہ سے ہلاکوں برباد کر دیا جائے گا ایسے ہی یہ فریضہ نہ انجام دینے کی وجہ سے جو نیک لوگ ہوں گے علماء ہوں گے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے اور اس فریضے کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کے حفاظ فرمائے اور اللہ رب ہم مسلمانوں کو دنیا کے اندر عزت سربلندی اور غلبہ فرمائے اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اور جو گمراہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے عامر رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد ولا علیہ وصاب اجمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ